صورت المائدہ آیت تیرہ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة من إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عاد کو توڑا تو اس آد چھکنی کی وجہ سے ان کو درد ذیل سزائیں دی گئیں نمبر ایک لانت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی نمبر دو قصاوت قلبی یعنی دلوں کا سخت ہو جانا دل سخت ہو جائیں تو خیر اور نصیحت قبول نہیں کرتے نمبر تین اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنے کا مرض نمبر چار اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے بعض حکموں کو بالکل نظر انداز کرنے کا مرض نمبر پانچ خیانت کا عادی ہونا مگر جو تھوڑے سے لوگ ان میں سے ایمان لے آئے وہ ان تمام سزاؤں اور امراض سے محفوظ رہے عذاب زدہ یہودیوں کی چونکہ عادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں بحث الجھاتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں تو اب ان کی ایک ایک بات کا جواب دینا اور ان کی ایک ایک خیانت کا پردہ چاک کرنا ضروری نہیں عنہم وصفح اچھا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث میں نہ الجھا جائے چشم پوشی اور درگزر سے کام لیا جائے اس طرز عمل کے بے شمار فوائد ہیں ویسے تو بعد میں ان کے ساتھ کتال کا حکم نازل ہو گیا مگر اب بھی بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ یہی طرز عمل اپنانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہر ہر معاملے میں بحث کا خود مسلمان کو ہی نقصان پہنچتا ہے دوسرا مطلب عنہم کا یہ ہے کہ ان میں سے جو تھوڑے سے افراد ایمان قبول کر چکے ہیں ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا جائے گا اور ماضی کی کسی بات پر ان کو نہ پکڑا جائے نہ تانا دیا جائے واللہ عالم بالصواب